حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک اور بطن اقدس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکم مبارک صبر و کنات کا خزینہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک اسرار و رموز ربانی علوم جلی و خفی اور وحی الہی کا گنجینہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکم و سینہ اقدس دونوں ہموار اور برابر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس فراخ اور آئینے کی طرح سخت اور ہموار تھا شکم مبارک اور سینہ اقدس دونوں کا کوئی ایک حصہ بھی دوسرے سے بڑا ہوا نہیں تھا سینہ کے اوپر کے حصہ سے ناف تک مقدس بالوں کی ایک پتلی سی لکیر تھی مقدس چھاتیاں اور پورا شکم مبارک بالوں سے خالی تھا البتہ شانوں اور کلائیوں پر قدرے بال تھے حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بطن مبارک اور سینہ اقدس دونوں برابر تھے یعنی پیٹ سینے سے نکلا ہوا نہیں تھا اور سینہ مبارک قدر چوڑا تھا حضرت آتکا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس فراخ اور آئینہ کی طرح سخت اور ہموار تھا کوئی ایک حصہ بھی دوسرے سے بڑا ہوا نہیں تھا جبکہ سفیدی اور چمک میں چودویں کے چاند کی طرح تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن اقدس پر بالوں کی ایک لکیر تھی جو سینہ انور سے شروع ہو کر ناف مبارک پر ختم ہو جاتی تھی اس لکیر کے علاوہ سینہ انور اور شکم مبارک پر کوئی بال نہیں تھے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم اقدس کو ہمیشہ اس حالت میں دیکھا کہ محسوس ہوتا تھا جیسے کاغذ تہ در تہ رکھے ہوئے ہیں یعنی بطن اقدس بالکل ہموار تھا حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جسمانی عیوب سے کلیتاً پاک ہونے کے ساتھ پیٹ کے بڑے ہونے کے عیب سے بھی پاک تھے